بڑی بشارت حدیث میں آیا کہ ایک بندے نے گناہ کیا تو عرض کیا ربی ادنب تو فق فل لی یہ یعنی نہیں میں نے گناہ کیا مجھے بخش دیجیے تو پروردگار نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس بندہ نے ایک اور گناہ کیا تو عرض کیا ہے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا ہے مجھے بخش دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے میں نے اپنے بندہ کو معاف کر دیا پھر اس بندے نے ایک اور گناہ کیا تو عرض کیا اے پروردگار میں نے ایک اور گناہ کیا میری مغفرت فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کیا بس وہ جو چاہے کرے ان آبدن اصواب ازم فقال ربی اذنبت نب تو فقال ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اصاب ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا اخر فاغفر لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي ثم اصاب ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا اخر فاغفر لي قال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء الله